شرح کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا انہوں نے کہا نماز پڑھ لیا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیری قوم اہل یمن کو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا تھا جب سورج طلوع ہو رہا ہو حدیث نمبر دو ہزار سرسٹھ مسند احمد